حضرت شاہ اللہ اللہ رحمت علیہ نے یہ بحث کی انسانی نفس میں کتنی قوتیں ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت آسان مثال دی اور قوت جو فرشتوں کی طاقت ہے اور قوت جو جانور پنا انسان کی طبیعت میں ہے دونوں کو انہوں نے الگ الگ کر کے بیان کیا اور پچھلے ہفتے تقریباً یہ بات پوری ہو گئی تھی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم تصور کرو فرشتوں کی حالت کا جب وہ ان خواہشات سے پاس ہوتے ہیں جو بہیمیت جانور پنا وہ عربی زبان میں جانوروں کو کہتے ہیں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں حیوان حیوان کا مطلب ہمارے نزدیک جانور اردو زبان میں لیکن حیوان کا مطلب عربی میں ہر وہ چیز جس میں زندگی پائی جاتی ہے یعنی عام آدمی اسے دیکھ کر اسے زندگی سمجھتا ہے ایک آدمی کہے کہ پتھر میں بھی زندگی ہوتی ہے تو جب یہ لغت بنی تھی اور ایجاد ہوئی تھی اس زمانے میں اتنی تحقیق نہیں تھی تو قیام میں جو بھی زندہ چیز ہے اس کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں وہ جانوروں کے لیے خاص ہو گیا عربی میں دابا یہ بھی جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اور اس زمین پہ کوئی داغا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو وہ عالم اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا مستقل کیا ہے اور کیا ہے پارے کی پہلی آیت میں یہ اللہ نے بیان کیا ہے مستقل کا مطلب مفسرین نے بہت تفصیل لکھی ہے جن میں سے ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کہاں زندگی بسر کرے گا اور کہاں جا کر دفن ہوگا کوئی جاندار اس زمین کا ایسا نہیں ہے جس کا رزق موت قبر مرنا یہ اللہ کے ذمے نہ اللہ کا فیصلہ یعنی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو موت آنی ہے کہاں دفن ہوگا سب چیزیں خدا نے طے فرما دی اب داخلہ کہتے تو جانور کو ہیں لیکن حیوان عام تھا کوئی بھی چیز اس میں زندگی ہو دبا عربی میں کہتے ہیں زمین پہ رینگنے کو تو سارے وہ جانور جو زمین پر رینگتے ہیں ان کو یہ کہا گیا پھر اسی سے بہائم آ گیا بہائم کا مطلب سوائم کا مطلب چکنے والے وہ جانور جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اور وہ چلتے ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح جانوروں کی یہ قسمیں ہیں اور اردو میں بڑی کا لفظ جانور پنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آدمی پر بڑی غالب آ گئی یعنی جانور پنا جس آدمی پر غالب آ گیا عام محاورے میں جیسے کہتے ہیں کہ ڈنگر ہو یہ کہتے ہیں ڈنگروں جیسی حرکتیں کرتے ہو جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہو تو یہ سارے الفاظ یہی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کا حال تم سمجھو کہ جب ہو گیا بالکل بھاری ہیں فرشتے ہر اس خواہش سے جو انسانوں میں جانوروں میں پائی جاتی ہے لا حالت من تفریح دل قبل بہینہ اور جو جانوروں میں طاقت انہیں جانور بنے پر ابھارتی ہے رشتوں میں وہ طاقت پائی نہیں جاتی اب انسان ہے حیوان ہیں انسان میں جتنا حیوانیت کا حصہ ہے اور خالص جو حیوان ہے کون سی قوت اور طاقت انہیں ابھارتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں کہ یوں سمجھ لیجیے کل جو بھوک اور پیاس انہیں ہے کہ یہ اس کے تقاضے سے کام لے بھوک کا تقاضا کھانا کھانا ہے اگر کھانا حلال سے نہیں ملے گا وہ لازمن حرام پہ چلا جائے گا پانی ہے پیاس ہے پانی نہیں ملے گا شربت پہ چلا جائے گا چائے پہ چلا جائے گا وہ بھی چیز نہیں ملتی تو کسی حرام پہ چلا جائے گا سے پیاس اپنی جانی ہے فرماتے ہیں فرشتوں میں یہ چیز ہے نہیں سخت حزن کا مطلب اردو میں استعمال ہوتا ہے دکھ کے لیے غم کے لیے وہ دکھ جو اندر ہی اندر انسان کو ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انما اللہ میں اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہوں اور اسی سے کہتا ہوں جو کچھ میرے اندر دکھ ہے غیر کے لیے عربی زبان میں حزن اس غم کو کہتے ہیں جو اپنے لیے نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے پیدا ہوا سے یعقوب علیہ السلام کو دنیا میں کس چیز کی کمی تھی اگر فلسطین میں قہر پڑا تھا اور جس سے انہوں نے گندم منگوائی تھی تو ساری دنیا ہی اس میں تھی سارا فلسطین ہی اس میں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی یعقوب علیہ السلام یہاں کمی خود اللہ نے ایک لفظ قرآن میں اشاد فرمایا جو کسی کے لیے اشار نہیں فرمایا اور فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تم پر انعام کر رہے ہیں تمہیں بیٹے دیں گے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بیٹے کی بشارت ہو گئی اور یعقوب نافلہ اور یاقوب تو تمہیں مفت میں دے دیں گے نمبر ظاہر انعام میں تمہیں دے دیں گے تمہارا ہوتا بھی ہوگا یا جس کو تعالیٰ انعام میں دے رہا ہے اس سے یہ ترشو یہ بات نکلتی ہے کہ خدا اس کو ہر طرف اطمینان چین میں رکھے گا لیکن ایک اطلاع کی خدا کی قدرت و حکمت ہے کہ یوسف علیہ السلام السلام جدا گئے تو اب انہیں دکھ اور کوئی نہیں تھا غیر کے متعلق تھا اپنے علاوہ کسی کے متعلق کا بیٹا تھا تو حضن عربی میں اس دکھ اور غم کو کہتے ہیں جو اپنے متعلق نہیں دوسرے کے متعلق ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو بھی میری فریاد ہے وہ اللہ سے کرتا ہوں ٹھیک گئی لفظ اللہ نے اسے بکر رضی اللہ کے بارے میں استعمال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسر العرب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بلا پہنچ سکھاتے وہ پیدا عربوں میں ہوئے اور پھر اربوں میں بڑھے پلے اور ان کی زبان سب سے زیادہ اچھی اور پھر اللہ کی طرف سے حضرت حلیمہ جو انہیں لے گئی تو یہ جو قبیلہ تھا حضرت حلیمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے اور تاریخ یہ بات ثابت ہے کہ سب سے اچھی عربی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ان کی سب سے اچھی عربی اقوام جب ترقی کرتی ہیں تو ہوتے ہوتے وہ ایک دوسرے سے زبانوں کا مقابلہ کرنے لگتی ہیں کہ زبان کتنی اچھی ہے لکھنؤ اور دہلی والے یہ سب اپنی زبانوں کا مقابلہ کرتے تھے کہ اردو میں دلی میں یہ بولا جاتا ہے لکھنؤ میں یہ بولا جاتا ہے ہاں یہ چیز مذکر ہے جہاں یہ چیز مونت ہے اب ہمارے یہاں زوال آ گیا اس زمانے میں امریکہ اور برطانیہ والے آپس میں انگلش میں بات کرتے ہیں وہ تقابل کرتے ہیں کہ تمہاری انگلش اچھی ہے کہ ہماری انگلش اچھی ہے امیرکن لہجہ کون سا ہے اور ادھر کا لہجہ کون سا ہے انگلینڈ کا اسی طرح اعلیٰ حضر کیا پنجابی میں آپ دیکھتے پنجابی کی اس میں ہے نا تو لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ کی جو پنجابی ہے یہ ٹھیک پنجابی ہے یہ سب کچھ کیا ہے قوموں کے عروج سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں جا کر ان کی پرورش ہوئی اور جس قبیلے کا انہوں نے دودھ دیا آپ نے فرمایا ان سے زیادہ اچھی ہوتی اور بلی عربی کوئی نہیں جانتا بہترین عربی بولنے والے وہ لوگ تھے بچپن آپ نے وہاں گزارا اور بچپن میں آپ نے ان کی عربی سیکھی ان کا جملہ پھر نبوت ہے رسالت ہے پھر انہیں الفاظ کو خدا نقل کر رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ بکر رضی اللہ کے راستہ اللہ مانا ابو بکر غم نہ کر حزن نہ کر اللہ ہمارے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے اس لفظ کا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا تخاف خوف نہ کر ڈر نہ کر لیکن خوف کا لفظ زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں حزن کا لفظ استعمال کیا تو مطلب یہ تھا کہ اے ابو بکر جو تمہیں میرے بارے میں چنتا ہے پریشانی ہے کہ کیا ہو جائے گا تو اس کے بارے میں فکر بالکل نہ کرو اپنے دل سے اس غم کو نکال دو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ خود لفظ جو حزن کا ہے نا یہ بتاتا ہے کہ کو اپنے بارے میں غم نہیں تھا وہ غم کسی اور کے بارے میں حقوب علیہ السلام کو اپنے بارے میں نہیں تھا وہ غم اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں تھا کہ میرے یوسف کا کیا بنا رہے ہیں صلاحلام اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بکر اس رات میں اس طرح سے اور نبی علیہ والسلام کو لے گئے لیکن ڈر رہے تھے جن میں نبی نے اسی لیے تسلی دی کہ ڈر نہیں کوئی کافی تمہیں کچھ نہیں کہتا اور وہ اپنی جان کے بارے میں ڈر رہے تھے قرآن میں ایک لفظ لا لا کے ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا جو کسی اور کے بارے میں فکر کر رہا تھا اسے اپنی فکر نہیں کسی بھی میں آیا ہے اور اس اس لفظ کے معانی جو بیان کیے گئے ہیں اس کی تعریف اس روایت سے بھی ہوتی ہے فیض رضی اللہ عنہ نے کہا میں کبھی ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا تھا کبھی آگے چلتا تھا کبھی دائیں کبھی بائیں اور آ کر میں نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ چلے اس طرح سے میں پہنچ جاتا ہوں اور نے کہا مجھے ڈر تھا کبھی لگتا تھا کہ کافی کہیں آگے پہ آ جائے پیچھے سے دائیں بائیں سے تو میں ڈرتا تھا اس وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھا ہی لیا میں نے کہا آپ میرے بندوں پہ تشریف رکھیں اور ہم چلتے ہیں کہ جا کر جگہ پہ کسی جگہ پہ جا کے بنا لے لیتے ہیں تو اس لیے انسان نے یہ خوف کبھی دوسرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عربی بڑی اچھی ہے اور کیا کہنے ہیں ان کی عربی کے تو وہ کہتے ہیں کل یو لطش جیسے کہ جانوروں کو پیاس لگتی ہے بھوک لگتی ہے خوف ہے حسن ہے خوف اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور ابراہ یا یہ چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں مطلب کسی آدمی کو بھوک لگے شدید بھوک لگ جائے وہ کہتے ہیں کوئی چیز ہو اس کو کھانے کے لیے رکھ دو گھر جاتا ہے شدید بھوک ہے گھر والے کہتے ہیں تو دال پکی ہے ایسے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تو وہ دال سے جان لگا کر کچھ لے آئے دال ہی صحیح بس آج سب کچھ ٹھیک ہے یہ آپ سے جیوے شدید تو انسان پیاس میں پانی پی لیتا ہے اور ان کے نیچے اس کے نکل جاتے ہیں ہٹا دیتا ہے اسی لیے یہ کبھی کبھی لوگ جو کہتے ہیں نا کس فرقے کے پیچھے چلے کس کی کس کی بات مانے تو ہم کہتے ہیں جس سے تمہیں پیاس صحیح مانا میں لگ گئی ادھر اس میں تم گدلا پانی بھی پی لو پھر آدمی ان چکروں میں زیادہ نہیں پڑتا آدمی کہتے ہیں کسی طرح پیاس کتنی چاہیے آپ لوگوں کا ہاتھ جو فوج والے ہیں ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے غریب آدمی کے آفت آ گئی سیلاب آ گیا زلزلہ آ گیا جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہ جاتے ہیں تو بالکل گدلا پانی بجلی رہتے ایک احتیاط لگی ہوئی ہے بندہ چاہے تو احتیاط شاہ صاحب رحمت اللہ رشتوں پر ان چیزوں کا غلبہ نہیں ہوتا جب ان چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مشورہ لینا چاہیے اس آدمی سے جس کی حالت وہ کہتے ہیں کسی سے بھی مشورہ نہ لو جب اس پہ چیز کی شدت ہے ایک آدمی پہ بھوک کی شدت ہے تو نتیجہ یہ کہ اس کا دماغ منتشر ہے بار بار کھانے کی طرف جا رہا ہے اب وہ مشورہ دے گا بھی تو کیا دے گا اس میں اس کا اثر ہوگا پیاس کی شدت ہارون کے متعلق آتا ہے کہ ہارون نے ایک کوئی منصوبہ تھا نقشہ بچھا رکھا تھا تو اس نے کبھی سے پوچھا کہ فوج یہاں سے یہاں حرکت کرے یہاں سے کافر حملہ کر سکتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس نے جو رائے دی تو ہارون کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا عقل مند آدمی اتنی چھوٹی سی بات پہ کتنی سکیم کتنی کمزور رائے دے رہا ہے تو بار بار پہلو بدلتا تھا ہارون نے تم ہوا کیا ہے تو اس نے کہا مجھے بہت زیادہ پیشاب لگ رہا ہے تو اجازت دے میں پاری ہو گیا ہارون سے کہا ہوا تو جب واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ چلی اچھا اب پھر بتاؤ پھر بحث شروع کرتے ہیں بحث شروع کی تو اسے بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہارون نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے وہ سمجھ گیا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور پھر اس سے مذاق کرتا تھا کبھی کبھی جب اس سے مشورہ دیتا تھا تو کہتا تھا کہ تمہاری رائے جو ہے نا وہ پیشاب متاثر کر دے رہا ہے اگر کسی چیز کا غلط ہے تو پہلے رو آؤ پھر آگے بیٹھ کے مذاق کی بات لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی پر کسی چیز کا غلبہ ہو تو پھر اس کی فکر متاثر ہوتی ہے جب فکر متاثر ہوتی ہے وہ بڑی مشہور بات ہے نظیر اکبر آبادی نے کی ہے شاعری میں اس کے شیر کی اس کے دیوان میں کہ کسی نے کسی دوسرے سے پوچھا کہ دو اور دو سے کہا چار روٹیاں اس نے کہا روٹیاں کیوں دو اور دو چار ہوتا ہے اس نے کہا جب میری طرح بھوک اور پاکا ہونا تو پھر دو اور دو جمع کا مطلب چار روٹیاں ہوتا ہے صرف چار تو اس شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزوں کا جو غلبہ ہے ان فرشتوں میں نہیں ہوتا نہ خوف کا نہ بھوک کا نہ پیاس کا نہ دوسرے کے بارے میں کسی پریشانی کا فرشتے ہو جاتے ہیں مجرد یعنی جذبات سے آدھی ہو جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں اور یا فرشتوں پر غلبہ ہو جائے اس چیز کا شبک شبق کا معنی ہے شدت سے یہ خواہش پیدا ہونا کہ وہ اپنی جن سے مخالف کی طرف رجوع کرے شادی ہوگی بیوی کے پاس جائے جنسی خیالات کا غلبہ وہ کہتے ہیں کشپ جیسے کہ یہ ایک حالت ہے کہ انسان کی فکر متاثر ہو جاتی ہے انسان کی سوچ متاثر ہو جاتی ہے آپ بہت جگہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو آپس میں دوستوں کو ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے عشق اور محبت ہو گئی کہ ایک دوسرے کے بعد رہ ہی نہیں سکیں گے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ تعلقات دوری پہ ہو جاتے ہیں پھر جن کو صبح شام ملتا تھا اسے بھی حصے میں مل لیتا ہے پھر جسے ہفتے میں ملتا تھا مہینے میں مل لیتا ہے سال میں مل لیتا ہے وجہ اس کی ہے کہ جوش اور جذبہ جو تھا محبت کا اس کو ایک جگہ ایسی مل گئی جہاں وہ محبت کے ساتھ جن کی تسکین ہو گئی تو اب وہ خود بنیادی طور پر بدل گیا وہ بدلنا ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی برے معنی میں ہے بلکہ اس پر جب وہ شدت کی غالب آ رہی تھی تو اس کو کوئی چیز چاہیے تھی جہاں بیٹھتا بات کرتا انسانوں نے اللہ ایک دوسرے سے محبت رکھی ہے تعلق رکھا ہے یہ سب چیزیں اسے وہ چیز جب گھر سے مل گئی کہ وہاں بات کر سکتا ہے سب چیزیں تو پھر اس نے باہر کی طرف راہ دیکھی چھوڑ دی اس کی بجائے وہ گھر میں محدود ہو گیا اس لیے بیوی اور شادی سے نہیں ہوتی کہ بچوں کی تو ہوتی ہے جنسی تعلق جذبات ہیں وہ ایک دور ہوتا ہے جو جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر تو جیسی بھی محبت سارے بہن بھائیوں جیسی کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ ہوتی اس لیے ہے کہ انسان تنہائی نہیں برداشت الماد الرحمان کا مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میری جورو بیمار ہے پرانی حضرت کا حضرت جورو بیمار ہے دعا مانگیے تو اس نے فرمایا کیا عمر ہوگی اس کی تو اس کا حضرت پچہتر ایک سال کی ہوگی تو فرمایا چھوڑو میاں پرانی جورو تو اما ہو جاتی ہے تو مطلب یہی ہے حاجی اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ حضرت بیوی بیمار ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا تجھے تو اس نے کہا حضرت اس کی عمر اسی سال ہو گئی اور میں بھی پچاسی سال کا ہو گیا تو حضرت نے مسئلے دے جان چھوڑ اس ح روٹی پکا کے دیتی ہے ہاں شروع دن جن کے لیے اللہ کے ذمہ کیا ہو جائے گا کچھ کچھ نہ جانے دے تو کہا نہیں حضرت تنہائی یہ جو تنہائی ہے نا کوئی ہلے نا یہ بہت طرح سے واقع ہو جاتی ہے کوئی عمر ہوتی ہے گزر جاتی ہے اس کے بعد آدمی کو کوئی دوست کوئی ایسا دکھ سکھ کرنے والا خاندان کے معاملات طے کرنے والا ساری دنیا جہان خاندان کی حصے بیٹھ کے کر رہے ہیں شور اور شیری جی۔ اور کچھ نہیں ہے اب سب پہ تبصرہ ہو رہا ہے اسلام نام میں فلاں لڑکی کا یہ ہوا فلاں رشتہ یہ ہوا فلاں کا یہ ہوا فلاں کا یہ ہوا اب وہ نہ رہے شور ماں کو ایسا چاہیے ہوتا ہے تو بیٹے کو بٹھا دیتی ہے کہتی ہے بیٹے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ماں کا رجحان دینی ہوتا ہے تو کہتی ہے بیٹے کتاب پڑھو ماں کا رجحان ٹی وی دیکھنے کا ہوتا ہے وہ کہتے بیٹے ذرا دیکھو یہ یہ کتنا اچھا ڈرامہ ہے سب کچھ جو ہے یہ تنہائی کے لیے ہوتا ہے اور شدید تنہائی تاری ہو جاتی ہے اس شخص پہ جس کی ذہنی سدا لوگوں سے بلا ہوتی وہ بڑی شدید تنہائی ہوتی ہے وہ ذہنی طور پہ بلند ہو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے پڑھتے ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ اس سے کوئی خواہش جن کی ایسی رہی نہیں اب وہ چاہتا ہے سے بات کرے اب بات کس سے کرے وہ جو بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے یہ فلسفہ ساری چوری سنبھال کے رکھو اس کی ہمیں ضرورت ہے ہم انسانوں والی بات کرو وہ جو تنہائی ہوتی ہے وہ موت تک رہتی ہے اور اس تنہائی کا علاج بھی یہ ہوتا ہے دو چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی علم اس تنہائی کا علاج بن جاتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے یورپ سے یہ جو کیا ہے نا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بچوں کو گھر سے نکال دیا بچہ تنا ہو گیا ان کا تم آزاد ہو جو مرضی کرو لڑکیاں لڑکے گھروں سے نکل پڑے اب دوستی کوئی چیز چاہیے تھی دوستیاں کام آج تھی نتیجہ کہ کتابوں میں آ گئے کتاب بڑی اچھی دوست ہے پڑھنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اور یا پھر اس موقع پہ کام آتی ہے روحانیت اللہ کے ساتھ تعلق خدا کی کتاب ذکر اذکار مراقبات اللہ کی میں چلنا اس کے تجلیات انواد وہ اتنا وسیع سفر ہے اتنا طویل سفر ہے کہ وہ یہاں سے اس زندگی سے شروع کرتا ہے پھر قبر میں بھی وہ سفر ہوتا رہتا ہے پھر حتیٰ میں بھی وہ سفر ہے پھر جنت میں پہنچے بھی سفر ہے جنت میں پہنچ کے اللہ کی ذات پاک کو جو دیکھے گا تو بھی سفر اس کا ختم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے اس کے لیے ہر دن نیا ہوتا ہے اس کے لیے ہر تجربہ نیا ہوتا ہے اس کے لیے ہر خواب نیا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو جتنا تنہائی کا وقت مل جاتا ہے اللہ کے ساتھ لگا دیتا ہے اللہ کی قدر کرتا ہے اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے تو اس موقع پہ پہنچ کے پھر اس انسان پہ گونگا پن تاری بھی ہو جاتا ہے ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں یہ پن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اب میں زندگی کے اس مقام پہ ہوں کہ لوگ عام آدمی میری بات نہیں سمجھ سکتا تو وہ چپ ہو جاتے ہیں بہتوں کے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ تنہا ہو جاتے ہیں بہتوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ روتے رہتے ہیں اب کوئی نہیں جانتا کہ رونے کا سبب کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اتنا کبھی ہو کیا نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی اور چیز نہ دنیا نہ عہدہ نہ کھانے کی کوئی چیز نہیں رہتی تو یہ جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے یہ تنہائی آدمی کو مار دیتی ہے ختم کر دیتی ہے لوگ پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے اللہ نے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار تعلق قائم رکھے انسان ذہنی طور پر تنہا ہو جاتا ہے اسی لیے شریعت سے چونکہ عورتوں کا یہ جذبہ زیادہ آج اب ہے دیتی ہے تو جب چاہے نکاح کر لے دوسرا کر لے تیسرا کر لے تاکہ کوئی نہ کوئی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کر سکے اور اس کو پروٹیکشن بھی ملے کھانا بھی ملے پینا بھی ملے یہ خاص طور پہ ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے جس کے ہاں اولاد نہیں بیچاری بالکل الگ ہو جاتی ہیں تنا ہو جاتی ہیں بہن بھائی ہیں تو کہاں تک بہن بھائی ساتھ چلتے ہیں جب عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں کی خود اپنی اولادیں اتنی ہو جاتی ہیں قوم کس کا ساتھ دے تو یہ وہ چیز ہے کشب شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو شدید جنس کی قوت انسان میں آ جاتی ہے فرشتے اس سے بھی پاک ہیں وزر اور فرشتے غصے سے بھی پاک ہیں غصہ جب آتا ہے آدمی بنیادی طور پر غصے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بات کی نہیں مان حالانکہ آدمی سوچے اللہ نے ہر آدمی کو آزاد پیدا کیا ہے وہ کہا نے کہ انسانی محنت کی دنیا میں کوئی اجرت نہیں ویسے کسی آدمی کو کہتے ہو کہ پانی پلاؤ تو جا کے پانی لا کے دیتا ہے یہ پانی لانے میں دو منٹ تین منٹ جو لگے اس کے تو تمہارا وہ غلام بن گیا نا دو تین منٹ کے لیے اس کی آزادی تنگ ہو گئی کہتے ہیں اس کی اجرت پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی آزادی اتنی بڑی تھی کیونکہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے یہ جو دو تین منٹ پانی کے لیے ہم نے کیا کیا پیسے دے دیے ہم نے کہا بھائی آپ کو ایک مہینے کے لیے رکھا ہے ایک مہینے میں جو چاہو ہم تمہیں کام کرائیں گے ہم جو چاہیں گے کام کریں گے ایک مہینے کے لیے اس کی آزادی کم سے کم مجموعی اعتبار سے اتنے گھنٹے کے لیے ختم ہو گئی جتنے گھنٹے پندرہ دن میں مثلاً بن جاتے ہیں تو یہ پیسے کا لین دین ہے اجرت پہ رکھ لیا پانچ ہزار دس ہزار دنوں پہ رکھ لیا تمہارا کام کرو گے وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس کے جسم کی زندگی قائم رہے لیکن سب بات بہت شکریہ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے کام لیتا رہے دنیا کا نظام چلے وغیرہ حقیقت میں جو اس کی پندرہ دن کی آزادی سلب ہو جاتی ہے اس کی اجرت کوئی بھی نہیں دنیا میں دے سکتا اسی لیے بنیادی طور پر کہا لکھتے ہیں کہ دوسرے کے بچے کو حکم دینا چاہیے وہ کہتے ہیں کسی کے گھر گیا اور دوسروں کے بچے ہیں اس بچے کو یہ کہنا کہ مجھے پانی پلا دو یہ درست ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بچہ اپنے باپ کے حکم کے تابع ہے تمہارے تابع نہیں ہے آپ جو اسے حکم دے رہے ہیں پانی پلانے کا اسی صورت میں جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ تربیت کا تعلق ہے یہ کم سے کم اس کے باپ پہ اعتماد ہے کہ اگر اس کے بیٹے کو میں نے پانی پلانے کے لیے کہا ہے اس کا باپ برا نہیں منائے گا تو باپوتی رضا ہوگی خاموشی کی رضا ہوگی وہ بھی خاموش ہے یہ تھی بیٹے جائیے پانی پانی دباؤ کہاؤ چاہے باپ کچھ نہیں کہتا اشارہ کرتا ہے باپ بالکل خاموش رہتا ہے وہ بھی جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاموشی کی آپس میں رضا بنتی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے وغیرہ حقیقت میں اختیار نہیں ہے اس کو اس لیے کو بچہ دوسرے کا جا سکتی ہے ہاں استاد کے لیے یا تربیت کے لیے یہ جائز ہے اس لیے کہ اس کو تربیت دینی ہے تو اسے کہتا ہے کہ جاؤ اور بازار سے اتنے روپے کی چیز خرید کے لاؤ اب بچہ جاتا ہے بازار سے چیز خریدتا ہے جب لاتا ہے تجرب کا مربی استاد جو بھی ہے وہ کہتا ہے بیٹے طرح کی چیز خریدا خریدا کرتے انگور انگور لائے ہو نا یہ گلے ہوئے ہیں یہ دیکھا آپ نے یہ آپ نے جو سودا کیا ہے یہ سودا غلط ہے یہ اتنی باریکی میں کہا کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی آزادی طلب نہیں کی جا سکتی اللہ نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ان جذبات میں آتا ہے غضب اور غصے میں تو غصے میں وہ دوسرے پر نافذ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کام کرو آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میرا اس کا تعلق کیا ہے شاگرد ہے مرید ہے اولاد ہے کس ناطے سے میں اس کو مجبور کر رہا ہوں اگر کوئی ایسا تعلق نہیں ہے برابر کی سطح کے لوگ ہیں تو غصے میں آنے کی کیا بات ہے کرائی دی اس نے نہیں مانی وہ بھی آزاد ہے آپ بھی آزاد ہے یہ چیز ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا بلا بتنیا اور اسی طرح فرشتے جب ان جذبات سے پاک ہیں تو کھانے پینے سے بھی پاک ہیں اور فرشتوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان میں نمو کھانا ہم اس لیے کھاتے ہیں یہ بحث کی ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بھی شاہ صاحب ایک طرف گئے ہیں ایک طرف کہ دنیا میں لذت کا وجود ہے یا نہیں لطف ہے یا نہیں مزہ ہے یا نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی لذت کا وجود دنیا میں نہیں وہ کہتے ہیں لذت تو ہے ہی نہیں دنیا بھوک لگی کھانا کھایا تو یہ بھوک جو ہے یہ تکلیف ہے اصل میں تمہیں اس تکلیف کو دفاع کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہو تو جب مصیبت ہٹ ہے تو کہتے ہو بڑا مزہ آیا پیاس لگ گئی کانٹے الگ میں پڑ گئے اب جلدی جلدی شربت پیا بڑی طبیعت خوش ہوئی الحمد للہ وہ کہتے ہیں یہ مزہ نہیں آیا تمہیں کچھ بھی تم نے تو اس مصیبت کو دور کیا ہے جو مصیبت پیاس تمہیں لگی ہوئی تھی اور پھر وہ کہتے ہیں اس جہان کی بات کرو جہاں بغیر پیاس کے تم شربت بھی ہوئے اور جہاں بغیر بھوک لگے تم کھانا کھاؤ گے تو وہ سارے کا سارا کھانا جا کر تمہارے میں جذب ہو جائے گا اس کھانے کے بعد جو ٹائلٹ اور یہ چیزیں وہ پیش ہی نہیں آئیں گی وہ کہتے ہیں مزہ اس خوراک کا اصل مزہ تمہیں جنت میں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے یہاں تو تم اپنے آپ سے دکھ اور تکلیف کو جو دور کرتے تکلیف جب دور ہو گئی تو سکون آ گیا بس اب آرام سے سو گئے وہ کہتے ہیں یہاں کوئی مزہ نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کھانا کھانا دوسرا ہوتا ہے کھانے کی بنیاد پر جسم کا پھیلنا آدمی سردیاں آ رہی ہے برف نہیں پیتا اس لیے کہ جسم کو نقصان دے گا گرمیاں آ جائیں گی لسی پیے گا تو لسی سے اس انسان کے جسم کو پھیلنے کا موقع بھی ملے گا موٹاپا بھی آئے گا یا قوت آئے گی یا طاقت آئے گی جو بھی فرشتے ان دونوں چیزوں سے ہیں نہ وہ کھانے پینے کی ضرورت رکھتے ہیں نہ انہیں نمو کرنا ہے کہ فرشتہ مثلاً پہلے اس کا چار ٹوٹا تو پانچ ٹوٹ ہو گیا فرشتے کا وزن پہلے دو سو من تھا تو تین سو من ہو گیا کوئی چیز انہیں ضرورت نہیں اور اسی طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو کھانے پینے کے غذا کے نتیجے میں اس کے لواحقات پیدا ہوتے ہیں مثلاً کھانا کھاتا ہے تو پلام و اس کا جو ظاہر حصہ ہے اسے اپنے جسم سے خارج کرنا ہے اس کی وجہ سے جو قوت آتی ہے اسے درد کرنا ہے اس سے فرشتے بالکل پاک ہیں وہ کہتے ہیں تو پھر وہ ہوتا کیا فرشتوں کا بینما سب کا فارغتن انتظار ما یرد علیہا من فوقہا فرشتے انتظار کرتے ہیں جو کچھ کے اوپر سے آئے بس اللہ کا حکم پہ آ جائے فیضا ترشع علیہا من فوقہا اور جب اللہ کا حکم فلسل پہ نازل ہوتا ہے تو فرشتے دوڑ پڑتے ہیں کہ خدا کا جو کام ہے وہ کریں نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی نہ بچے نہ غصہ نہ خیور, کوئی چیز نہیں پڑی تو کرتے کیا ہے ان کا بس انتظار میں رہتے اوبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے جس طرح یہ دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ کے ہاں ایک اور دنیا اور بھی ہے اور وہ دنیا آسمانوں سے اوپر ہے اور انبیاء علیہ السلام اس جہان کی خبر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے جتنے واقعات بیان کیے اس میں آپ نے اوپر آسمانوں سے جو کچھ اوپر ہو رہا ہے اس کی خبر دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ماض اللہ تصور اللہ خدا کے لیے جس خدا کے لیے وجود خدا کے لیے زمانہ خدا کے لیے وقت خدا کے لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خدا کو ایک مخلوق ماننے کے مترادف ہیں کہ خدا کوئی مخلوق ہے بالکل ایسے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے تو پھر اس سے سوال آگے پیدا ہوتا ہے وہ جو گمراہ فکروں نے تیار کیا انہوں نے کہا اللہ چھوٹا ہے یا عرش چھوٹا ہے جب آپ ایک بات کہتے ہیں تو پھر انسانی سوچ کوئی روک نہیں رکھتا اللہ عرش کے برابر ہے عرش سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے پھر ایک گمراہ نے لکھا خدا عرش سے چار انگلی چھوٹا ہے عرش بڑا بلے عبد کسی نے کہا خدا عرش بیٹھا اور عرش سے چرانے لگا اس طرح کی بہت سی چیز اتنی سمجھ نہیں آئی کہ عرش مخلوق ہے اللہ جب عرش نہیں تھا تو اس وقت اللہ کہاں تھا جہاں اللہ اس وقت تھا وہاں اب بھی وہی الان کما کہاں اللہ اب بھی وہی ہے جہاں پہلے تھا اس لیے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ غیر سے احکامات آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب غیب سے کوئی حکم آتا ہے تو ایسی آواز آتی ہے جیسے تم مارکل پہ کے مرمر پہ زنجیر کھینچو تو آواز آتی زنجیر رکھ کے آدمی سے کھینچے گھٹی سے اس سے ایک آواز نکلتی ہے پیدا ہوتی ہے جب لوہا اس پتھر سے ٹکراتا ہے اب اس میں ایسی آواز آتی ہے اور ایسی جب آتی ہے تو فرشتوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں قرآن کہتے ہیں حتی اذا اذعان قلوب یہاں تک کے ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے کالو مادا کال رشتے اللہ کی عبت سے کام اٹھتے ہیں اس کے حکم سے جب مالک کا حکم آتا ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مادا کال اللہ نے کیا کہا ہے تو جو دوسرے ہوتے ہیں جواب دینے والے کہا وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کہا ہے پر میں سب سے کسی قوم کا عروج کا حکم آیا ہے وہ بھی صحیح زوال کا حکم آیا ہے تو بھی صحیح ہے جنت کا آیا ہے تو بھی صحیح ہے جنم کا آیا ہے تو بھی صحیح ہے کال الحق کال الحق اللہ نے جو کچھ بھیجا ہے درست ہے وہ علی کبیر اور اللہ کی ساس بڑی ہے اللہ کی ساس بہت عزت والی ہے یہ جب ہٹتا ہے کیفیت سے تو پھر حکم نے سنائی دیتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ آیا جبریل امین کو حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کے درمیان آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے اس سوال کا جواب لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال جبریل امین سے پوچھا صحیح آدمی سوال جو تھا مطلب یہ اس کی برکت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی قریب مجھے کر دیا یہاں تک کہ میرے اور اللہ کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے رہ گئے اور میں ذرا سا بھی اس سے آگے کھسک جاتا تو اللہ کے تجلیات چہرے کی تجلیات خدا کا چہرہ کہتا ہے ظاہر ہے وہ یقیناً انسان کوئی نہیں جاتا شیون اللہ نے کہا اس کائنات کی کوئی چیز میری جیسی جب ہے ہی نہیں کوئی چیز کب ہم کہیں کیا مثال کیا دیں تشمی کیا دیں آپ نے فرمایا جبیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ذرا سا اپنی جگہ سے کھسک جاتا تو خدا کے چہرے کی تجلیات جلا ڈالتی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے تھے ان کا اللہ کے اور میرے درمیان نور کے ستر ہزار پردے بھی باقی تھے بس سب سے زیادہ میں آج قریب ہوں آتی ہے جو بھی حکم آتا ہے جبریل امین لیتے ہیں فرشتوں کو دیتے ہیں فرشتے عرش والے کو سنتے ہیں سب اور وہاں جو روئے ہیں وہ روئے سنتی ہیں یہ ہوتا ہے رتن موت کا حکم آ گیا یہ کام کو لے آؤ اب اس شخص کے باپ دادا پیر مرشد کی روح اتنی بات تھی کہ وہ وہاں جا کر رشتوں میں داخل ہو اللہ کے عرش کے عرش مخلوق ہے عرش دیکھتا ہے عرش محسوس کرتا ہے عرش پر موت کی خبر جب پہنچتی ہے عرش عرش کو تو ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ فلاں کی روح آ رہی ہے عرش ناراض بھی ہوتا ہے اس بد وقت کی روح اب جنم میں جائے گا یہ ادھر نہ آئے اتنی بو ہوتی ہے اس پوری روح میں وہاں جو کسی آدمی کے باپ دادا وغیرہ وغیرہ کسی کی نیک روح ہوتی ہے اللہ کا وہ وہ حکم فرشتے بھی سنتے ہیں جبریل امین آپ کہتے ہیں حکم آیا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی کو لے آؤ وہ جو نیک روحیں وہاں ہوتی ہیں وہ بھی سنتی ہیں فرشتے بھی روح اپنا کام کرتی ہے فرشتے اپنا کام کرتے ہیں روح یہ کام کرتی ہے کہ یہ جس سے مرنا ہے نا اس کو باپ میں آ جاتی ہے تو یہ کہتی ہے چلو اب تمہیں بلا رہے ہیں تو باپ اٹھتا ہے ماں اٹھتی ہے کہتی ہے رات میں اپنے والد کو دیکھا یہ چیز ایک خاتون تھی ان کے انتقال تھا تو وہ کہنے لگی کوئی کوئی بظاہر اثرات نہیں تھے بڑے بڑے اچھے گھرانے کی تھی اللہ تعالیٰ مسرت فرمائے ان کی اور ہم سب کی بہت بہت اچھے گھرانے کی تھی اپنا خواب بیان کرنے لگی اور کہنے کی میں نے خواب دیکھا ہے رات کہ ٹکٹ آ گیا اور ٹکٹ لائے ہیں والد اور سسر کے دونوں آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں ٹکٹ تو ہم نے پوچھا کیا ہوا کہنے کی میں نے کہا کہ میرے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں قتل نہیں کر سکتی تو یہ ٹکٹ واپس کر دیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ جو ٹکٹ ایک مرتبہ کٹ جاتا ہے نا پھر یہ واپس نہیں ہوا کرتا کہ اس کا کیا مطلب اور کون خواب کی تعبیر ہے اس کا کیا مطلب چند دنوں میں بیٹھے بیٹھے دیکھتے دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جوانی کی حالت میں چل بسی اب وہ وہاں پر جو ہوئے تھی انہوں نے فرشتوں نے سنا فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا کہ سر اس کو لانا ہے اب دیکھو اس کے اعمال کیسے ہیں نیچر کیا ہے کفن کپڑا کون سا یہ ساری چیزیں اور ادھر سے روحوں نے اپنا کام شروع کیا انہوں نے آ کے بتا دیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے اس طرح یہ خدا کا نظام چلتا ہے مگر کیونکہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہم نے سنا نہیں ہوتا پڑھا نہیں ہوتا اس لیے میں بڑی عجیب بات ہسپتال میں داخل ہے میرے حضرت آئے تھے اور بیمارے سے اب کوئی کیا جانے شہر وہاں حکم ہو گیا لوہے محفوظ میں اللہ آ کے بندے کو لے آؤ اب اس کی شہر کی روح وہ اپنا کام کرتی ہے اور آپ اس سے بتاتی ہے کہ مطلب اب آنے کا وقت ہو گیا ہے تو اللہ استغفار جو کچھ کرنا ہے آپ لیٹ ہو اب ہمارے سے آؤ گے ملاقات ہو جائے گی بہت جگہ ایسے ہوتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہو گیا انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں سہمت نہیں باندھوں گا مجھے شلوار لاؤ بلے آئی پہنی اور انہوں نے آسار بند جو تھا اسے اچھی طرح کس کے باندھا اور بیوی کو کہنے لگے کہ میں نے سب سے باندھا ہے اچھی طرح سے کیونکہ مجھے بڑی حیا آتی ہے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ میں برہنا ہو جاؤں تو مجھے سے حیا آتی ہے نے کہا ہوا کیا کہنے لگے بس یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ خواب میں رات ملے مجھ سے تو فرمایا میں فرمایا میں بھی سویا تھا صبح تو مجھے حضرت صلی اللہ علیہ خواب میں ملے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ سارے جنت میں ملے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری امت نے تمہیں بڑے دکھ میں ڈال دیا بڑی تکالیف مجھے دی میں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ہی ہے آپ کی امت نے مجھے بہت دکھ دیا ہے بہت تکلیف دی ہے تو فرمایا اچھا کہ ایسی حالت ہے میں نے کہا میں روزے سے تو فرمایا افطار نہ کرنا میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کیا افطار کریں تو کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں کہ آج کے جو روزہ ہے بس آخری ہے اور اتنی اچھی طرح کس کے باندھی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کیا حالت پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بات بلا لے گا اور وہ وہ واقعی ہوا شہید ہو گئے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ کے احکامات آتے ہیں فرشتے لے کر دنیا میں آ جاتے ہیں فرشتے لگ جاتے ہیں اس کام میں نہ انہیں کھانا نہ پینا نہ اور کوئی کام بس وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کو جلدی آپ قرآن کہتا ہے یہاں تک اس کے دلوں سے گھساٹ دور ہوتی ہے کال مازا کال ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تیرے رب نے کیا حکم دیا کال الحق وہ کہتے ہیں یار جو حکم اللہ کا ہے سب سچ ہے وہ سچ کہتا ہے اللہ کی ذات عالی اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گاؤں میں رکھ جاتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے احکامات نازل ہوتے ہیں اللہ اقامت نظام مطلوب اور وہ طریقے دور پڑتے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے نظام اس کو قائم کرنے کے اللہ کو نظام کیسے قائم کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اعمال جب اچھے ہوتے ہیں تو نظام بدلتا ہے لوگوں کے اعمال جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے بھی نظام بدلتا ہے عورت علیہ سلام کو بتایا گیا کہ دیکھیے عذاب جو آپ قوم کو دینا ہے تو تنور سے پانی نکلے گا جب تنور سے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائے چشمہ پھوٹے تو اپنے ایمان والوں کو لے کے جانوروں کو لے کے جہاز میں بیٹھ جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بیما منہ میں ہم نے حکم دیا چشموں کو زمین کے کہ پھٹ جاؤ اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنی بارش کے ساتھ اللہ نے فرمایا پانی چڑھ گیا زمین پہ آلہ حمد بس قدر اور جو ہم نے فیصلہ کر دیا تھا وہ فیصلہ پورا ہو گیا اب تندور کو کیوں کہا اللہ نے کہ یہاں سے پانی نکلے کوئی بھی علامت ہو سکتی تھی آسان علامت تو یہ تھی کہ عراق میں دجلہ اور فرات کے دونوں دریاؤں کے درمیان کا علاقہ تھا خدا کہہ دیتا کہ دجلہ اور فرات میں دریانی آئے گی جب یہ دریانی دیکھو تو جہاز میں بیٹھا نا اللہ نے تندور کا ذکر کیا کہ اللہ نے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ تمہاری جب مت ماری جاتی ہے اور تم فطرت کے خلاف حرکتیں کرتے ہو غیر فطری کام کرتے ہو اور تم ایسے کام کرتے ہو جو اللہ نے انسانوں کی نہیں جانوروں کے لیے رکھے ہوں گے تو ہوں گے تمہارے یعنی ہم بھی اپنا نظام بدل دیتے ہیں جہاں سے آگ چلنی چاہیے وہاں سے پانی چلنا شروع ہو ہے خدا نے بدل دی خدا نے کہا تم جو محسوس کرتے ہو نا تمہارے کام اٹھتے ہیں تو تمہیں جواب بھی ایسے الٹا ملے گا اسی لیے یہ چیز آتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ نے جو نظام قائم کرنا ہوتا ہے بس پھر رشتے دوڑ پڑتے ہیں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پھر آن ایسے ہی پانی میں اتر گیا فرعون کے متعلق آیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے جب دیکھا بحیرہ قدرت کو تو کھٹک گیا وہ حیران ہوا کہ آج تک اس سمندر میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ درمیان سے پھٹ جائے اور زمین خشک ہو جائے یہ بنی اسرائیل والے سارے جا رہے ہیں اور آپ میں آتا ہے چھ چھ لاکھ لاکھ السلام کے ہمراہ ہوں یا نہ ظاہر ہے کوئی تو قوم نا اتنی بڑی جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ جتوں کے جتے نکلے گروہ نکلے کوئی تو تعداد ہوگی پھر کیا قرآن نے کہا کیسے اس کو سمندر میں اس کے ذہن میں آئی بے وقوف توڑے تھا اور اللہ کی طرف سے گئی بھی نہیں تھی تو حدیث میں آیا ہے کہ جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو گیا انسان کے روپ میں اور جو گھوڑا تھا اس نے دیکھا اس گھوڑی کو اور وہ جانور تھا اپنی خواہش کی وجہ سے بھاگ پڑا اور پھر ان کے ہاں اللہ کو مزدور یہی تھا کہ اس طرح سے لائیں اور ڈبوزے اور برباد ہو جائیں گے یہ ہے نظام اللہ نے ایسے قائم کروا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے تفصیل اس کی تھوڑی سی آگے آتی ہے <clears throat> فرمایا کہ جب اوپر سے حکم آتا ہے اور من شہین اور شہین یا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ فلاں سے راضی ہو جاؤ فلاں آدمی کو دکھ پہنچاؤ تو فرشتے ہر جاتے ہیں خدا کے حکم سے اور ان کے جذبات یا اندر کا بھر جاتا ہے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں کا پانی مرادمتہ باقی تم بے مراد مرادمات کا تو فرشتے اپنی خواہش سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس خواہش کو پورا کرتے ہیں جو اللہ کی خواہش فرشتوں میں بھی اس کا مطلب ہے کہ اپنی کچھ نہ کچھ خواہش کسی معاملے میں ہوتی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے فرشتوں کی تقسیم کی ہے ایک جگہ پہ اس میں فرشتوں کی ایک قسم نے ایسی گنوائی ہے جس میں کچھ نہ کچھ اپنی اس کی روایت ہوتی ہے مثلاً فرعون کے متعلق آتا ہے اور غالباً تنظی کی روایت میں آتا ہے کہ فرعون کو جب پہلی ڈبکی لگی تو اس سے ابھر کے کہا کہ آمن تو بنی سر میں اس خدا پر ایمان لایا جس سے بنی سر ایمان لایا یہ قرآن سے بھی آیا اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا الان سچا اب تمہیں ایمان یاد آیا کا قبل اس سے پہلے تو بڑا ہی تھا ہمارا یہ ہو جاتا ہے زندگی میں جو آدمی اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے زندگی میں ایک موقع آ جاتا ہے اللہ اگر اس کے ساتھ سچا اچھا کرنا چاہے تو موت سے پہلے پہلے موت تو ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ سبق سکھا دیتی ہے مگر افسوس اس کے بعد عمل کا میدان پورا ہو جاتا ہے امن نہیں رکھتا کچھ کر نہیں سکتا اب جب موت کی ڈبکی لگی اسے تو اس نے کہا میں اللہ کا ایمان لایا جس اسرائیل ایمان لائے خدا کہتے ہیں ہم نے کہا ایمان وقت صحیح تم ان کا خاص ایمان یاد آیا جبکہ پوری زندگی تم نے ہماری نافرمانی میں گزاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو جو عذاب اس قوم پہ تم نے مسلط کیے ہیں کرتے رہے ہو وہ حق تم یاد آئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبیل امین نے مجھ سے کہا اس آیت کے بعد کہ اللہ کے رسول مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے جب فرون ڈوبا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے ایمان لایا تو دوسری ڈبکی جب اس کو لگی تو میں نے پیچھے کیا اس کے منہ میں بھر دیا یاد آ گئی علیہ السلام کی مشقتیں اور ان کا دکھوں کو برداشت کرنا اور ڈر لگا کہیں ایسے نہ ہو اب یہ کبھی سوپر جب پانی پہ جائے تو اللہ کے اسے بچا ایمان کو لے آیا نہ اسے بچا لے تو میں نے اس کے منہ میں ٹی شرٹ بھر دیا تھا فرشتوں میں کچھ نہ کچھ یہ چیز اللہ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے اس طرح جس طرح حیرت القدر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں جبریل امین آتے ہیں جبریل آ کے اللہ سے ہر اس انسان سے مطالبہ کرتے ہیں جو القدر میں خدا کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اب ساتھی کو تو پتا نہیں چلتا لیکن آتے ہیں اس سلامتی سلام یہاں تک کہ صبح شادی کہا جاتی ہے ساری رات وہ سلامتی کے فیصلے کے ہوتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں جو اہل نظر ہوتے ہیں کہ اس سال کیا فیصلہ ہوا اس سال کیا فیصلہ ہوا رحمت اللہ ہے شام کو اپنی اہلیہ کے ساتھ باغ میں اپنے گھر میں رہے تھے خزاں کا موسم ہوا چلی تو پتے لگے تو شابان کی پندرہ کے بعد کا تھا تو اہلیہ نے عرض کیا کہ حضرت پتے رہے ہیں سارے تو فرمانے لگے اس شخص کو کہتی ہو جس نے اپنی زندگی کا پتا اس سال چڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑی گھبرائی ان کا کیا مطلب کہنے دو ہزار پندرہ شاہبان کے جو فیصلے ہوئے میں نے ان کو دیکھا اور میرا نام بھی تھا اب میں دنیا سے جاؤں گا اسی اور واقعی وہی ہوا ان کے ساتھ ان کی تو موت بہت ہی عجیب و غریب ہوئی کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق کا صحیح مرلہ ہوتا ہے موت کے وقت پتا چلتا ہے کسی انسان کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور موت سے پہلے جو خوشخبریاں ملتی ہیں یا موت سے پہلے جو ڈرامی چیزیں سے دکھائی جاتی ہیں تو سب اگلا جہان پہ بول دیا جاتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں پھر اس انسان کو اس طرف لے جایا صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ تھے گوپال کے سلسلہ بندیہ کے بہت بڑے مشاعر کمال کی موت ان پہ وفات سے پہلے تیز آندھی سب کھڑکیوں پہ چٹکیاں گر گئی دروازوں کی بیٹے بیٹے سب پاس گئے تھے اور دروازے کھل گئے فرمایا یہ فرشتے آ گئے یہ خدا کی طرف سے آ گئے اچھا بیٹے یہ الماری کھولو اس سے یہ چیزیں نکالو اچھا یہ تم لے لو یہ تم لے لو پھر فرمایا اچھا بھائی دیکھو پاؤں سے جان نکل گئی پھر تھوڑی دیر بعد آیات پڑھتے رہے پھر فرمایا گھٹوں تک جان نکل گئی پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا نچلا دھڑ خالی ہو گیا پھر کچھ دیر گزری تو بیٹے بیٹیوں کو کہنے لگے میری ایمان کی دعائی دینا اب موت میرے دل کے قریب آ گیا اور دل بند ہونے والا ہے تو کلمہ پڑا دعائیں مانگی اور سلام کیا اور خاموش یہ موت یہ ایسے موت آ جاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے تو آخری مرحلہ خدا اس طرح آسان کر دیتا ہے کہ بھی نظر آتے ہیں چیزیں نظر آتی ہیں رشتے آ جاتے ہیں کہ خدا کا حکم وہ اس پر اس پر عمل کرے اپنی جی سے شاہ صاحب رحمت اللہ بالکل ختم کر دیتے ہیں اپنی خواہش کو اور پھر کیا ہوتا ہے سمتر اب تم دوسری حالت سنو جو کہ جانوروں کی ہوتی ہے فی تلطفھا فی الحیات یہ جو جانور ہوتے ہیں اب ایک سائڈ انہوں نے بیان کر دی تصویر کی پوری کلا کے طریقے کہتے ہو اب دوسری سائڈ کا ہے کہتے ہیں جانوروں کے بارے میں بھی سنو لا تزال مشغوفتن بمقتضیات الطبعیہ پانیہ بن دیا جانوروں میں جتنی خواہشات ہوتی ہیں یہ اس جو تقاضے ہیں ان میں مصروف رہتے ہیں جانور میں کیا خواہشات اتنی لمبی بات کرنی قرآن نے بڑی آسان سی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بنا اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کا علم زیادہ دے دے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے ہم گھر میں جو چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں نا کہ آج یہ صوفہ سیٹ لے آؤ آج بیڈ اچھا لے لو آج یہ اے سی لگوا لو آج یہ کر لو تو ایک طرف ہماری راحت میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ہماری ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے آپ خود غور کریں بڑی سادہ سی بات اے سی اگر نہیں لگوایا تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ اے سی والے کو تلاش کریں بجلی کے بل کے لیے پریشان اے سی جب لگتا ہے تو آدمی کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا نا کہ اب اس کا بھی بل جمع کرانا ہے اب بجلی بھی دیکھتی ہیں یہ بھی دیکھنا ہے اسی طرح انسان زمین پہ آرام سے سو جاتا ہے جب وہ چار رکھے گا ٹھیک ہے چاہے گا سب کچھ لیکن اس کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ سال دو سال میں ٹوٹ گئی کھٹمل بڑھ گئے کچھ چیز ہو گئی تو آدمی کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو جتنا آدمی راحت اور سہولت گزر جاتا ہے اتنا ہی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کر لیتا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح جن لوگوں کو خدا دین کا خاص طور دیتا ہے ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ذرا اپنی جگہ سے ہلے نہیں کہ خدا کی گرفتار ذرا اپنے مقام سے ہٹے نہیں کہ اللہ کی طرف سے خوشی ہو انبیاء علیہ السلام اسی لیے کیونکہ سب سے زیادہ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا دو آدمی آئے حضرت داؤد علیہ السلام السلام کو قرآن کہتے ہیں کہ ان سے کہا حضرت میرا اور اس کا کاروبار اور اس کی ننانوے دنبیاں ہیں بلی ناجم واحد میری ایک دنبی ہے ہم نے کاروبار کیا ہے کہ دنبیاں چرائی جائیں گی ان کا دودھ اون گوشت یہ سب چیزیں تو یہ جو ہے نا ننانوے دنبیوں والا یہ مجھ پہ ظلم کرتا حضرت داؤد علیہ السلام والسلام نے اس ایک دنبی والے کی شکایت سن کے شاہ فرمایا کہ لقد ظلم یہ ظلم کرتا ہے سے کہا حضرت یہ جی چاہتا ہے میری ایک دمبی بھی اپنی نیلامے میں دم کر کے مجھے محروم کر دیں کل کا سلام یہ بڑا ظلم کر رہا ہے تجھے ایک دمبی سے بھی محروم کر رہا ہے اب دوسرے کی بات نہیں سنی نا فوراً یہ شاد بنا دیا اللہ سے بھیا اللہ نے کہا داؤد بالکل ایسے نہیں ہو سکتا کیا آپ دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیں دونوں طریقوں کی بات سنو اس کے لیے اور اس کے لیے اور اللہ نے کہا بدن داؤ بدلنا داؤد فوراً چونک اٹھے اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ایک امتحان میں ڈال دیا ان کا امتحان ہو گیا اور وہ اس امتحان میں اس درجے پہ نہیں اترے جو درجہ اللہ کے ہاں، نبی کو جو احتیاط چاہیے تھی تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی استفاع کیا واحد خدا کے نبی اللہ السلام ایسے ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا یا داود اللہ زمین پہ اپنا خلیفہ ہے خدا نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کا خلیفہ ہے آدم علیہ السلام اس کے متعلق بھی مفسرین کہتے ہیں اللہ نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا پھر آدم علیہ السلام آئے تو خلیفہ ہوئے داؤد باعث خدا کے نبی علیہ السلام ڈیوڈ جس کی طرف اللہ نے بھی بھیجی اور کائنات اللہ کے لیے ہم نے تمہیں بے داؤد زمین کا خلیفہ بنایا ہے لوگوں کے درمیان جو عدالت انصاف ہے پورا سولہ آنے پورا انصاف کرنا چاہیے یہ چیز کرو تو ہوتا یہ ہے کہ جتنا خدا کا پور بڑھتا ہے بڑھتا ہے مذہب کا دین کا اتنی احتیاط ضروری ہو ہوا کیا ایک ساری صاحب رحمت اللہ جو جانوروں کی بات ہے نا اس کو مختصر کرنے کے لیے بس ایک مثال قرآن سے لے لیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی زمانے میں ہم نے ایک شخص کو چنا اور اس کو ہم نے اپنے میں سے حصہ دیا خدا خود گواہی دیتا ہے کہ اس کا ولی بڑا نیک آدمی بلوشینا اور ہماری مشیت اگر تقاضا کرتی تو ہم اس کو اپنے اور قریب کرتے اس کے درجے بلند کرتے بلا کنہ ہوا اللہ دا قلعہ اس نے کیا کیا زمین کی طرف کے جانور زمین کی طرف اللہ نے کہا اتنے علم کے باوجود اتنا بڑا عالم دین ولی اللہ اس نے اپنے آپ کو زمین کی طرف سے چکا دیا قرآن کہتا ہے اللہ نے اس شخص کی حالت سب ختم ہو گیا اور اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی خدا نے کتے سے دی ہے اور اللہ نے خلاح انسان میں لا رہے گی تو وہ اس جیسی ہو گئی جس پہ تم بوجھ لا دو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہے اور چھوڑ دو بوجھ نہ رکھو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہے اور کتے جیسی حالت ہو گئی کتے کے ساتھ اس عالم دین کو کیوں اللہ نے دشمن مفترین فرماتے ہیں بیٹے کے ساتھ دی تھی سور کے ساتھ دی تھی ماں بتا کی چیزیں اس لیے کہ کتے کو بنیادی طور پہ دو ہی چیزوں سے گرد ہوتی ہے ایک پیٹ پر جائے اور ایک جنسی خواہش انہوں نے کہا جب اپنے مقام سے عالم دین گرتا ہے تو اس کی زندگی میں پھر تم دیکھو گے یہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح حلال حرام کچھ ہو جائے ایک پیڑ بھر جائے اور ایک مزے کی زندگی گزارے اللہ کے دین کو کو بیچتا بیچتا ہے ہے قرآن کہتا ہے جانوروں جلدی حالت ہو جاتی ہے جو ہماری آیات اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اپنی حادثی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا پھر پیسے کی دوڑ شروع ہوتی ہے پھر عہدے کی دوڑ شروع ہوتی ہے پھر ابھی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے پرانے حضرات جو تھے وہ اللہ کے اتنے اچھے بندے تھے وہ لوگوں میں آئے ہی نہیں زندگی گزر گئی کسی نے بلا لیا تو اللہ نہ بلایا تو اپنے گھر پہ بیٹھے رہے یہ میں نقی رحمت اللہ بنی رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جہاں مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور تعوین تعوین میں میں تھے ام المومن سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی غالباً زیارت کی ہے بچپن میں فرماتے تھے میں اپنے ماموں کے ساتھ حج کرنے کے لیے کرنے کے بعد مدینہ طیبہ آگے ہوا تو ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ میں بچہ تھا گھر چلا گیا تو ام المومن رضی اللہ عنہ کو دیکھا سرخ لباس پہنے ہوئے یہ روایت کرتے ہیں نقی رحمت اللہ کی حالت یہ تھی کہ وہ نماز پڑھاتے تھے بیٹھتے تھے جہاں چار پانچ آدمی ہوئے پانچواں آدمی آیا روز کہتے ہیں شہرت بڑی بری چیز ہے لوگوں میں بیٹھنا اور علم کا بگاڑنا یہ آفت ہے یہ آزمائش ہے میں اس آزمائش کو مکمل نہیں ہوتا چلے یہ امام اوزائی رحمت اللہ آ رہے ہیں اوزائی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے مذہب ان کا چلتا رہا جیسے امام مالک امام شافی اسی طرح امام اوزائی رحمت اللہ آ رہے تقریباً ڈیڑھ سو سال تک ان کا مستقبل مالک کا ختم ہو گئے اور مسجد پوچھنے آئی تو ایک جگہ بیٹھ کے تو اس سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں گئے تو انہوں نے کہا وہ تو مسجد میں پڑھانے گئے تو عورت جلدی دی اور اس نے کہا ہو یہ جہاں بیٹھتی ہوں یہ جگہ گیلی ہے یہ پاک ہے یا نا پاک تو ان کی بیوی رحمت اللہ کی بولی ان کا یہ جگہ گیلی رہتی ہے تمہارے بھائی جو ہیں امام وہ نماز رات کو یہی پڑھتے ہیں اور روز وہ اتنا روتے ہیں خدا کے سامنے سجدے میں کہ یہ جگہ ہمیشہ گیلی رہتی ہے اس لیے ان کے آنسو اگر تم پاک سمجھتی ہو تو پاک ہے نہ پاک سمجھتی ہو تو نہ یہ تھے امام وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی بیروت کی قبر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے مجمع میں چلے جائیں چپ کر کے زندگی گزارتی ڈرتے تھے کہ اللہ نے جو دی ہے ایسے نہ ہو جائے جو قرآن میں آیا ہے کہ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی اللہ نے فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں پر جب یہ کیفیت بات آتی ہے تو تم دیکھو گے جو تو وہ اس طرح بھاگتے ہیں جانور کیونکہ جسم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں یعنی بھوک اور جن تو طبیعت اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ہر ایک اچھی چیز اپنی جسم میں جمع کر لیں سمت عالم اب تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ اب تمہیں سمجھنا چاہیے ان دونوں چیزوں کو سننے کے بعد کہ اللہ نے یہ دونوں قوتیں انسان میں رکھی ہیں رشتوں کی بھی جانوروں کی یہ ہے مجھے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْدِمْ وَمَا صَبَّا ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی وما صبا تو دو چیزیں جو برابر کی چوٹ کی انسان میں قد اپنا منظر ایک تذکیہ ہے فلاح پا گیا وہ آدمی جو اپنے آپ کو پاک کر دیتا ہے وقت خواب منظر صاحب برباد ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی فکر کو بکھیر دی قرآن میں بات کہتے ہیں ایسی ہیں بھائی یہ ساری خدا کی کتاب نازل نہ ہوتی ایک آیت کا تو ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور معجزہ اور وہ اللہ کے اللہ کے ہونے کے لیے بس کافی تھی وہ ایک آیت اتنا کچھ اپنے اندر رکھتی ہے کہ انسان کے تصور سے بالا حلوم ہے اللہ نے کہا فرمایا اول ہم رب کرنا تو اللہ کل شہین کیا انسانوں کو چیز لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کا پروردگار ہر چیز پر گواہ کہ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اس آیت کو سجدہ کرتا اتنی زبردست بات اللہ نے کیا لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کوئی بات جانے کہ ان کا پروردگار ہر چیز کا ضامن ہے کیسی بات نوٹ پہ بہت لگی ہوتی ہے حکومت اس بات کی کہ یہ ڈالر اور کرنسی کی جس دن گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ ہماری کینسل ہے ویسے بٹھائے گھر میں اگر دس کروڑ بھی رکھے ہیں سب بےکار دس روپے بھی رکھے ہیں تو بےکار ہو گئے اسی گورنمنٹ جامن ہوتی ہے گورنمنٹ کی ضمانت ہے اس پہ لکھا ہے کہ حامل حاضہ کو یہ ادا کرے گا یہ ساری عبارت جو ہوتی ہے ڈالر پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ اس کی ضامن ہے کہ یہ پیسہ کی کرنسی ہے اور جس دن گورنمنٹ کو کینسل کر دے ایک کٹے کی چیز نہیں رہی کروڑ روپیوں اللہ کہتا ہے تمہیں اتنا کافی نہیں ہے سمجھنے کو اس کائنات کی ہر چیز کے ضامن ہم ہیں جب تک ہم ہیں چاہیں گے تو تمہاری زندگی ہے جس دن ہم اپنی ضمانت اٹھا لیں اس دن پانی پینے سے مر جاؤ جس دن ہم اپنی ضمانت واپس دے دیتے چینی کھانے سے مر جاتا ہے جس دن ہم اپنی ضمانت کینسل کر دیتے ہیں اس دن بلڈنگ بیٹھے بیٹھے انسانوں کے گر جاتی جس دن خدا کی ضمانت کینسل ہوئی اسی دن مقدر سارا نصیب کدھر کا کدھر گیا سے ایک بیچ میں ہٹا دیتے ہیں ابھی آرڈر ہوئے اور آئے اور پھر آپ کرنے لگے اور خود اللہ کے آدھار اب ہم جب کی طرف سے کرنا ہوا کل شہید شہید کیا لوگ اتنا نہیں جانتے کہ کائنات کی ہر چیز کی ہماری ضمانت ہے ہم ضمانت دیتے ہیں تو تم وہ حتہ کہ تمہارا وجود بھی ہماری ضمانت کے ساتھ اسی لیے یہ آج کتنی ضرورت ہے دوسرے کا بنا بنتے ہیں قدم ہے ہمیں انسان کے نفس کی وہ صفا اور اس میں دو چیزیں برابر کی رکھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو جنہوں کا ذکر کیا نا بڑی اچھی آیات آگے لا رہے ہیں ان شاء اللہ انداز سے فرمایا ایک رشتے اور ایک جانور بنا سم و ماسفا دونوں چیزیں فرشتوں کی بھی جانور کی اپنا منظر کا جو فرشتوں کے کام کرتا رہا وہ آدمی خلاف آ قد خواب من اور برباد ہوا وہ آدمی جس کی فکر منتشر ہو گناہ فکر کو منتشر کرتا ہے اور نیکی فکر کو جماتی ہے ایک آدمی مثلا یہ کہتا ہے میں روزانہ سو مرتبہ ضرور شریف پڑا کروں گا اب ذہن کو عادت ہو گئی کہ جو ذمہ داری قبول کی ہے اسے کام پورا کرنا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں پانچ مرتبہ نماز پڑھا کروں گا اب کی ذمہ داری کی عادت ہو گئی کہ وہ یوں ہی کھڑی نماز کے وقت کبھی کبھی اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی عادت بنا کو لیکن دیا گنا جماتا نہیں گنا منتشر کرتا ہے چار دن سے گنا کر لیا پھر خیال آیا ماں مارک چل پڑے میں کیا رکھا ہے یار ایسی پیسے برباد ہوتے ہیں چلو فلمیں فلمیں دیکھنی بھی نہیں اس سے بات کیا اور گناہ کی طرف چل پڑے یہ گناہ جو انسان کے نفس کو بکھیرتا ہے خدا کہتا ہے یہ برباد ہو گیا دین بھی دنیا بھی کیونکہ اس کو مستقل مزاجی کی عادت نہیں پڑے گی تو یہ گناہ انزائٹی پیدا کرے گا یہ گناہ فرسٹریشن پیدا کرے گا انسانی شخصیت میں انسان برباد ہو جائے گا یہ گناہ اس طرح انسان کو دبا کر قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی اتنے کافی تک کا منہ دستہ برباد ہوا وہ آدمی کی فکر منتشر ہو گئی فکر اور جس کو فکر ہوتی ہے نیکی کی اسے پتا ہے یہ ہماری مسجد ہے اس طرح رو کرنا ہے جا کے اس وقت نماز پڑھنی ہے گھر آنا ہے اس وقت میں دس سننا ہے اس وقت میں بیان کرنا ہے اس وقت میں یہ کام ہے اس وقت میں وہ نیکی میں جمع رہتا ہے جمع رہتا ہے طبیعت میں ایسا جماؤ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت کی طرف آتی ہے اسی لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ دینا کا وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے تم مستقامو پھر اپنے دل کو جما دیا انہوں نے اس عقیدے پہ اللہ ہی نفا اور نقصان کا مالک ہے خدا میرا رب ہے تتنزل علیہ الملائکہ جب اس کی موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں نبی نہیں ہوتا عام آدمی ہوتا ہے تتنزل علیہ الملائکہ میرے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں فرشتے موت سے پہلے پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں نام دنیا دنیا کی زندگی جو تم گزار کے آئے ہو نا ہم تمہارے دوست تھے نے دیکھا نہیں ہم تمہاری نظروں کے اوجل تھے ہاتھ میں لاؤ تمہاری تمہاری نانو اور ہم تمہارے دوست تھے اور اب آگے چلو کوئی فکر نہیں کرنے کی ضرورت کوئی مانگ نہیں اللہ نے بھیجا ہے خدا کہتا ہے میرے بندے کو لے آؤ تمہاری روح ہم لے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی روح تڑپتی ہے نکلے رشتے کہتے ہیں صبر کر تھوڑی سی دیر ابھی باقی ہے تو دیر رب مقرر کیا ہے وقت یہ کیا ہے استقامت ساری زندگی نیکی نے جمائے رکھا کہ یہ کام سے کر اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے حضور میرے رشتے دار مجھے کافی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی روش کو قائم ملتے رہو جاتے رہو اور آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے نیکی کرنے کے بعد بھی احسان کے بعد بھی وہ اتنا گناگار ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے منہ پہ کالک نہ اب کالک کسی کے منہ پہ ملو تو پھر کیا ہو وہ برشتے روحانی کالک مل دیتے ہیں یہ اتنا احسان فراموش ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا رشتے دار بیس سال تیس سال سے نیکی کرتے چلا رہا ہے اس کو جب قوت ملتی ہے اپنے محسن کی جڑیں کاٹتا ہے اپنے محسن کے خلاف ہے شکر کرو وہ تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آ رہا ہے گھر ہے اچھی طرح چل رہا ہے تو یہ جو ہے نا استقامت ہے قد آبا مندر تباہ ہو گیا وہ آدمی جو فکری انتشار میں مبتلا ہوا وہ گناہ کرتا ہے پھر شاہ صاحب اللہ علیہ چل کے قرآن سے ثابت کرتے ہیں یہاں تو انہوں نے عقل سے ثابت کیا کہ رشتے اور کر یہ دونوں دونوں میں سے کچھ کچھ حصہ انسان میں آیا آگے چل کے پھر وہ اس کی بحث کرتے ہیں لیکن نقل سے یعنی قرآن سے ہیں ان شاء اللہ